بندوں گروپد کنج کرہ مجن روکرنی کری سد گرو بگوان کی ج آج کل نورات نوراتری چل رہی ہے پر آئے ادھیکانشت اس میں لوگ نودرگاؤں کی پوجا کرتے ہیں دنوں میں نو درگاؤں کے الگ الگ نام ہیں انہی کے انسار ان کی پوجا کرتے ہیں لوگ اپواس رکھتے ہیں کنتو یدی جیسے نو درگاؤں کے جو نو نو نام ہیں جیسے شیل پتری برہمچارنی چندر گھنٹا کشمانڈا سکند ماتا کاتیائنی کااتری مہا گوری سدھ داتا اس پرکار سے نو پر نو یہ نو درگاؤں کے نام ہیں کنتو یہ ایسا نہیں کہ کوئی الگ الگ نو درگاہیں ہوئی ہوں کوئی الگ سے دیویاں ہوئی ہوں الگ سے یہ پاروتی جی کے ہی نو نام ہیں جب پاروتی جی پچھلے جنم میں پہلے ستی کے روپ میں تھی وہاں شیو کے پاس تو وہاں شیو سے انہوں نے کپٹ کیا تو اگلا جنم ان کو پھر لینا پڑا اس جنم میں انہوں نے ہماچل کے ہاں جنم لیا تو ہماچل کے ہاں جنم لینے کے کارن ان کا نام شیل پت شیل پتری ہوا اور بھوان شیو کو پراپت کرنے کے لیے تپسیا کرنے لگی تو برہمچارنی کہلائی اور جب بھوان شیو کے چرنوں میں اپنے من کو باندھ دیا تو چندر گھنٹا کہلائی جب اور جب بھین کرتے کرتے سمپورن برہمانڈ ویاپنی ہو گئی تو کشمانڈا کہلائی اور جب ان کے ایک پتر ہوا جس کا نام تھا کارتکے جس کو سکند بھی بولا جاتا تھا اسی سکند کے کارن ان کا نام سکند ماتا کہلایا سکند ماتا کہلائی وہ پھر وہی پاروتی کا نام کاتیاں نہیں ہوا جب بھجن کو ہی انہوں نے اپنے گھر بنا لیا بھجن میں تلین رہنے لگی پھر کال راتری جب کال کے لیے بھی وہ راتری کے تلی ہو گئی جہاں پر کال کی بھی پہنچ نہیں ہیں اس پرکار کال راتری کہلائی پھر مہا گوری جب بھجن کرتے کرتے ان کا چت ایک دم نرمل ہو گیا پاردرشی ہو گیا اجول ہو گیا تو وہی مہاگوری کہلائی پھر سدھی داتری سمپورن سدھیوں کو پردان کرنے والی ہو گئی اس پرکار یہ نو نام ہے کنتو یہ نو نام ایسا نہیں کہ الگ الگ کوئی دیویاں ہوں یہ ایک ہی پاروتی کی نو نام ہے جیسے جیسے ان کا سادھنا کا اتھان ہوتا گیا ویسا ویسا وہ نام کرن ہوتا گیا تو اس پرکار سے جو پاروتی کے نو پاروتی کے ہی جو نو نام ہیں یہ ان کی سادھنا کے کارن ان کے الگ الگ نام کرن ہوئے جیسی جیسی سادھنا کا جیسے جیسی سادھنا کا اتھان ہوا تو ایسا جیسے کہ پرائے لوگ اس میں الگ الگ پرکار سے نو دیویوں کی پوجا کرتے ہیں ایسا کوئی اتہاس میں کہیں ایسا کچھ وشیش پرمان نہیں ملتا جس سے ایسا ہوتا ہوا پہلے ملا ہو پرمان کینتو یہ سب اس پر سب پاروتی کے ہی نام ہے اور پاروتی بھی ایک یوگی تھی تپسوی تھی تو آج انہیں نو راتیوں میں تو پھر نوراتری کا مطلب کیا ہے یہ تو ابھی تھوڑا سا نو درگاؤں کے بارے میں بتایا کنتو یہ نوراتری کا مطلب کیا ہے کیوں اس میں لوگ پوجا پاٹھ ادھک کرتے ہیں اپواس رکھتے ہیں اس کا کیا مہتو ہے اسی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے ایک تو راتری جیسے ابھی یہ راتری کا سمے ہے یہ راتری ہے اور پھر دن نکلتا ہے راتری آتی ہے جو بوتک جگت میں دن رات ہی تو چلتے رہتے ہیں کنتو ہمارے مہاپروشوں کی دشی میں چاہے یہ بوتک جگت کا دن ہو چاہے رات ہو ان دونوں کو ہمارے مہاپرشوں نے راتری کی سنجھا دی ہے یا نشا سر بھوتانام تصم جاگرمیشم جاگتی بھوتانی سانشا پشتو منہ دو پرکار کی راتری بہان شری کرشن نے بھی بتایا ارجن کو کہ راتری دو پرکار کی ہوتی ہے ایک تو وہ راتری ہے جس میں بوتک پراڑیوں کی پہنچ نہیں ہے جیسے اس راتری میں آپ کچھ دیکھنا چاہیں بنا اجالا کے تو نہیں دیکھ سکتے کسی پرماتما کو بھی ایک راتری کی سجا دی ہمارے مہا پہ کہ پرماتما بھی ایک راتری کے تلیہ ہے کن کے لیے بوتک پراڑیوں کے لیے کیوں کیونکہ وہاں تک ان کی پہنچ نہیں ہے کنتو سیمی لوگ اس کو دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں اس کے انسار چلتے ہیں جاگتی بھوتانی سا نشا پشتوں منہ کنتو جس رات میں بوتک پرانی لوگ جاگتے ہیں سا نشا پشتو منی اس کو منی لوگ راتری بتاتے ہیں یہ بھوتک جگت میں آپ جاگ رہے ہیں چاہے سو رہے ہیں ان دونوں کو ہمارے مہاپرشوں نے راتری کی سنگیا دی ہے چاہے اس میں دن ہو چاہے رات ہو یسم جاگرتی بھوتانی سا نشا پشتو منہ جس میں بھوتک پرانی لوگ جاگتے ہیں اس کو ہمارے ماں پرشوں نے منیوں نے راتری کی سنگیا دی اسی کو گوسومی تلسی داس جی نے بھی بتایا کہ موہ نشا سو سونی ہارا دیکھئیں سوپن انیک پرکارا یہ جگ جامنی جاگئیں جوگی برتی برنچ پرپنچ بھی ہوگی واست میں اس بوتک جگت میں ہم چاہے سو رہے ہیں چاہے جاگ رہے ہیں ان دونوں کو ہی ہمارے مہا پوشوں نے جو راتری کی سجیا دی ہے اسی کواتری بتایا کہ موہ نیشاسو سو نی ہارا یہ موہ روپی راتری ہے ہم جاگ رہے ہیں تو بھی موہ کے انترگت ہیں سو رہے تو بھی موہ کے انترگت ہیں دن نکل جاتا ہے کہیں نہ کوئی کامنا کو لے کر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی ادو منشیا دوڑتا رہتا ہے پھر واپس گھر لوٹتا ہے پھر سوتا ہے تو ویسے ہی راتری کے انوسار ویسے ہی سپن دیکھتا ہے پھر جاگتا اگلے دن پھر وہی کریا کرم شروع ہو جاتا ہے اس پرکار دن رات نانا پرکار کی کلپناوں کو لے کر منوشیہ کاریہ کرتا رہتا ہے دیکھیں سوپن انیک پرکارا نانا پرکار کے سپنوں کو دیکھتے ہیں کلپنا کو کرتے رہتے ہیں یہی جگ جامنی جاگئیں یوگی کنتو جو یوگی لوگ ہیں جو منی لوگ ہیں وہ اس موہر پیتری سے جاگ جاتے ہیں تو یہ موہر پریتری ہے کیا اس کو مہرش پتنجلی نے بتایا کہ انتیہ اشوچی دکھ انات مسو نتیہ شوچی سکھاتم خیاتی اودیا جو انت ہے اس میں نتیہ کی پرتی ہونا جو نشور ہے جو رہنے والا نہیں ہے ستیہ جو ستیہ نہیں ہے جو سدا رہنے والا نہیں ہے اس کو نتیہ مان لینا انتوں کو نتیہ مان لینا اور اپوتر کو پوتر مان لینا دکھ کو سکھ مان لینا انا میں آما کی پرتی یہ سب اودیا کے لکشن ہیں پرائ بوتک جگت میں جو کچھ بھی ہے وہ سب انتیہ ہے وہ سب مو کے مول میں ہے اس سنسار میں پرا ہم سب لوگ جتنی بھی وسطوں کو دیکھ رہے ہیں جن وستوں کے سنگرہ کے لیے ہم لگے ہوئے ہیں وہ سب انتیہ ہیں استیہ ہیں کنتو وہ ہم کو ستیہ سے بھاشت ہوتی ہیں یہی ہے اودیا جس کا نام ہے موہ لگاؤ اس کو ہم ستیہ مان بیٹھتے ہیں اسی سے اس سے ہمارا لگاؤ ہو جاتا ہے آسکتی ہو جاتی اس سے ہماری کنتو اسی کو ہمارے مہا پروشوں نے راتری بتایا موہ بتایا اودیا بتایا اودیا موہ یہ پراواچی شبد ہیں تو یہ تو ہے اودیا روپی راتری جو بھی ہم سنسار میں کچھ کر رہے ہیں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں یہ سب موہ کے موہ کے انترگت ہے کیوں کیونکہ یہ سب نتیہ ہمارے ساتھ میں رہنے والا نہیں ہے ایک دن یہ سب ہمارے ہاتھ سے یہیں چھٹ جاتا ہے اس لیے اس کو ہمارے مہاپروشوں نے انتیہ بتایا جگ جامنی جاگ ہی جوگی کنتو وہ جو منی لوگ ہیں وہ یوگی لوگ ہیں وہ اس موہر پی راتری سے جاگ جاتے ہیں تو وہ کون سی وہ جاگ کر کون سی راتری میں وہ کون سی راتری جس میں منی لوگ جاگتے ہیں ایک تو یہ موہر پی راتری ہے جس سے وہ جاگے اور دوسری ہے پرماتما روپی راتری جس میں وہ شرن کرتے ہیں یا نِش سر بوتا نام جاگرت سیمی یہ یہ جو راتری ہے یہ سمپورن بھوت پرانیوں کے لیے راتری کے تلیہ کیونکہ وہاں تک کسی کی پہنچ نہیں ہے پرماتما روپی راتری میں یوگی لوگ شن کرتے ہیں جاگتے ہیں اسی میں جاگتے ہیں اسی میں شن کرتے ہیں سکل درش نیچے ادھر میلی سوبے ندرا تجی ندرا کا تیاگ کر کے یوگی لوگ اس پرماتما روپی راتری میں شہن کرتے ہیں سکل دش نج ادھر میلی جتنے بھی بہت جگت کے جو درشیہ ہیں ان کو اپنے ہردے میں دیکھ کر کے دھر دھرتی کا ایک لےکھا جس باہر تص بھیتر دیکھا جو بھی کچھ باہر ہم کو دکھائی سنائی دیتا ہے جو کہ موہ کے انترگت ہے اس کو جو یوگی لوگ ہیں منی لوگ ہیں اس کو اپنے ہردے میں دیکھتے ہیں سکل درشیہ نج ادھر میلی ان درشیوں کو اپنے انتکرن میں دیکھتے ہیں ان سے ان درشیوں کو اپنے انتکرن میں دیکھ کر ان کے انسار جانکاری پراپت کر کے آگے نت چلتے رہتے ہیں سکل درشیہ نج ادھر میلی سو وہ ندرات آتا جی یوگی پھر کیا کرتے ہیں سو وہ ندرا تجی ندرا کا تیاگ کر کے سو جاتے ہیں ایک تو جو مور پی راتری ہے اس میں جو آنے والی ندرا ہے جو بار بار ہم موہ کی طرف جاتے ہیں بار بار سنسار کی اور دوڑتے ہیں پرکرتی کی اور جاتے ہیں اس مور پی راتری کو مور مورپی راتری کا تیاگ کر کے سو ندرا تج یوگی اس میں جو ہم بار بار سوتے ہیں اس ندرا کا تیاگ کر کے یوگی لوگ شہن کرتے ہیں شہن کس میں کرتے ہیں پرماتما روپی راتری میں پہلے مو روپی راتری سے جاگتے ہیں پھر پرماتما روپی راتری میں شیئن کرتے ہیں تو اس پرکار سے دو راتیاں ہیں ہمارے جو مہاپروشوں نے بتائی ایک پرماتما روپی راتری اور ایک ہے موہ روپی راتری ہم اس موہ موہ کا تیاگ کیسے کریں کیسے کیسے ہم اس موہ سے چھٹکارا پائیں اور جاگے اس راتری سے اور پرماتما روپی راتری میں شن کریں تو اسی لیے اس کے بارے میں ہمارے مہرشوں نے جو ادیہ رکھا ہے اس نو رات کا یہی ادیہ ہے کہ کیسے ہم اس سے جاگے اور کیسے پرماتما روپی راتری میں ہم پرویش کریں تو ایک تو جیسے ہم نے ابھی راتری کا چتر بتایا ایک تو ہے مور پی راتری پر ابھی تک ہم سبھی لوگ موتری میں جاگے کیسے دوسری ہے نو رات جس کو پرماتما روپیہ کہا گیا نوین راتری جس میں یوگی لوگ شہن کرتے ہیں تو اس مور پی راتری سے جاگنے کے لیے اس سے بچنے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے نو اندریوں کا سیم نو دوارے پورے دیہی اس شریر کو ہمارے مہاپرشوں نے نو دواروں والا بتایا کہ نو دوار ہیں اس کے اس نو دوار والے شریر میں دس اندریاں ہیں پانچ کرم اندریاں پانچ گیان اندریاں تو پہلے ہمیں ان اندریوں کا سیم کرنا ہے اندریوں کے سیم کے ساتھ جب ہم اس شریر پہ شریر کو سیمت کر لیں گے اس نو دوار والے جو شریر کو سیمت کر لیں گے تبھی ہم اس مور پر یاتری سے جاگ سکتے ہیں تبھی ہمیں سنسار کی جو برائی ہے بڑھائی وہ سب دکھنے لگے گی اسی لیے نو دنوں تک پوجا کا جیسے پہلے نو درگاؤں کی پوجا کرتے ہیں نو درگاؤں کی پوجا نہیں ہے ان نو دنوں میں ایک ہی پرماتما کی پوجا کی جاتی ہے ایک پرماتما کے نام جب کے دوارا سنت مہاپرشوں کے سوپ کے دوارا اس پر اس سا سے گیتوک سا سے اندروں کا سیم کر کے اس پرماتما کی پراسنا کی جاتی ہے جو ہم پرماتم ہم سب کے ہردے کے انترال میں ہے کیونکہ ایشور سر بوتا نام ہردیش ارجن تیش تھی ہے ارجن ایشور سپور باانوں کے ہردے میں ہے بھگوان شری کشن نے ارجن کو اسپشٹ بتایا کہ ایسا نہیں کہیں باہر ہوشور ہر ہر کے انترال میں ہے اس کے لیے کرنا کیا ہے اومی تی کاکشرم برہ ویاہرن ماں منسمرن یہ پریاتی تیم سیاتی پرمام گتی کنت جوارا اور کسی تتدرشی مہاپرش کے سروپ کے دوارا ماں منوسمرن میرے سروپ کا سمرن کا مطلب وہاں شری کشن نے بتایا کہ تتو درشی اگلے شلوک میں انہوں نے پھر تتو درشی کے بارے میں بتایا کہ جو تتو کے جاتا ہے جو مہاپر ان کے سروپ کے دوارا اوم کے جاپ کے دوارا نام کے ان کے مہاپرشوں کے سروپ کے دوارا یہ پریاتی تیزن دیہم جو اس پر سمرن کرتے ہوئے شریر کا پرتیاگ کر جاتا ہے یہ پریاتی تیزن دیہم سیاتی پرمام گتی وہی پرم گتی کو پرم دوں کو پراپت کرتا ہے تو پرماتما ایک ہی ہے جو ہم سب کے ہردے کے انترال میں ہے کنتو اس کو پراپت کرنے کے لیے نام کا جاپ مہاپر کے سوروپ کا سمرن شری کشن نے بتایا اسی کو رامائن نے بھی بتایا اسی کو ہمارے پرتک مہاپروشوں نے بتایا تو اس پرکار اس سادنا ودی سے جو ہم اپنے اندروں کا سیم کرتے ہیں جو دس اندریاں ہیں نو دوار والا جو نو دوار والے جو شریر میں جو دس اندریاں ان اندریوں پہ جب ہم سیمت کر لیں گے آنکھ کان ناک توچا جیوا یہ پانچ اندریاں ہیں ہاتھ پیر کان ناک منہ یہ سب پانچ کرم اندریاں ہیں ان دس اندریوں کو جب ہم سیمت کرنے میں لگیں گے جیسے جیسے ہم ان کا سیم کرتے جائیں گے ویسے ویسے ہم اس مور پاتا سے جاگنے لگیں گے اور جیسے جیسے ہم اس میں اتھان ہوتا جائے گا اور اس مور پیراتری میں مور پیراتری سے ہم جاگتے جائیں گے ویسی ویسے ہم کو اگلی راتری ملے گی جس کا نام ہے پرماتما روپی راتری جس کو نو راتری کہا جاتا ہے نو مطلب ہوتا ہے نیا نوی راتری ایک نئی راتری کی شروعات ہو جائے گی ہمارے لیے جس کو پرائے پرماتما جیسے کہ ابھی سبھی لوگ چاہتے ہیں اس پرماتما کو دیکھنا کنت کوئی نہیں دیکھ پاتا کیوں کیونکہ وہ پرماتما کو بھی راتری کی سجیا دی کیوں کیونکہ سب تک اس پرماتما تک سب کسی کی پہنچ نہیں ہے کینتو جو یوگی لوگ اس مورپ راتری سے جا کر اس پرماتما روپی راتری میں پرویش کر جاتے ہیں اور دھیرے دھیرے اس پرماتما کیبھوتوں کو پرماتما کے ایشوریہ کو اپنے ہردے کے انترال میں دیکھنے لگتے ہیں ان کی مہیما کو جاننے لگتے ہیں جیسے جیسے ہم اس نو رات میں پروش کرتے جائیں گے سا کے دوارا سا وہی ہے جس کو ہم نے ابھی جیسے ابھی پہلے بتایا کہ مہا پوشوں کے سروپ کا سمرن اور نام کا جاپ اس پر ان کے سیم کے دورا اس سادنا ودی کو ہمیں اپنا رہنا ہے جیسے جیسے ہم سا میں لگے رہیں گے اور دھیرے دھیرے یہی نور ایک دن ہمارے لیے شیوراتری کے سامان ہو جائے گی شیوراتری ہو جائے گی شیو کا مطلب ہوتا ہے کلیان کلیان مئی راتری جس کے بعد ہمیں پرکرتی میں نہیں آنا پڑے گا یہی ہے شیوراتری تو اس پرکار سے یہ الگ الگ جو جتنے بھی یہ سب جو تیوہار ہیں نوراتری شیوراتری اتیاد یہ سب یہ جو تیوہار ہیں یہ سب ہمارے مہ پوں نے جو سادنا وی بتائی اس کے انسان جو ہمارے اترال میں جو بدلنے والی استھتیاں ہیں اس کے انوسار یہ سب الگ الگ لوگوں نے نام کرن کیے ہوئے ہیں ایسا نہیں کہیں باہر سے کوئی الگ سے کوئی پوجا کی جاتی ہے ان میں جیسے کہ آج کل تو پہلے تو مان لیے کہ جیسے لوگ تلوار تلواری اتیادی سے یوز ہوتا تھا بالا برچھی اتیادی سے کنتو آج کل تو تلوار بھالا برچھی ان سب کا کوئی کاریہ ہی نہیں ہے آج کل تو ایک سے ایک بم ہیں ریموٹ سے چلائے جاتے ہیں اور درگا جی کے ہاتھ میں یہی سب شسر ہیں تلوار بھالا برچھی اتیادی تو آج کل کا وجان تو اور بھی زیادہ پربھاؤ شالی ہے اور بھی زیادہ وکست ہے ایک ہی بم سے چاہے پورے دیشوں کو دیش اڑا سکتے ہیں تو اس پرکار سے جو نو راتیوں میں جو درگا کا پوجا اتیادی کا جو ایک پرچلن ہے اس کا اس کا کوئی مہتو نہیں ہے اس نور کو جو ہمارے مہا پروشوں نے بتایا اس نو رات میں ہمیں اپنے اندروں کا سیم کرنا ہے جیسے جیسے ہم اندروں کا سیم کرتے جائیں گے نام جب کے دوارا پرماتما کے روپ کے دوارا تیسے تیسے ہمیں نوی رات میں پروش ملے گا یہی ہے نوراتری جسے پرماتما روپی راتری کہا گیا اور اس رات میں اس نویت رات میں ہمیں پرویش پانے کے لیے اس پرکار کی سادھنا میں ہمیں لگنا ہوگا تبھی ہمارے لیے نوراتری کا مہتو ہے یہی ہے اپواس یہی ہے ورت جو نو دنوں تک کیا جاتا ہے ہمیں پرندروں کا سیم کرنا یہی نو دنوں کے لیے نو دنوں میں جو اپواس کیے جاتے ہیں ورت کیے جاتے ہیں پرماتم کو ہی درگا امت کوٹی اور مردن بہن رام کو کروڑوں درگاؤں کے سمان شتروں کا وناش کرنے والا بتایا گیا درگا اتیادی نے تو مہیشاسر اتیادی راکس کوئی مارا شم شدی کو کنتو بہن رام نے انیک اثروں کا سنہار کیا ماری سوباہ راون کمبکرن اتیادی اور بھی راستے میں نیک ملے کمند راکوں کا سنگار کیا اس پر رام جی کو کروڑوں درگاؤں کے سامان بل شالی بتایا گیا ہے اس پرکار سے نو رات میں جو پوجا ہے ایک پرماتما کی ہی کی جاتی ہے ایک پرماتما کے نام کے جاپ کے دوارا مہا پھر کے روپ کے دوارا اور اسی راتریوں کا پرکرن رامائن میں گپت روپ سے اور بھی گوسوامی تلسی داس جی نے دیا ہے جیسے کہ ہنومان جی جب لکشمن جی جب مورچھد تھے لنکا میں تب ہنمان جی کو جڑی بوٹی لینے کے لیے سنجیونی بوٹی لینے کے لیے بھیجا گیا ہنومان جی جب سنجیونی بوٹی لے کر کے واپس آ رہے تھے تو یودھیا کے اوپر سے جب نکلے تو بھرت جی نے دیکھا کہ ارے یہ اتنا وشال کا ہے اتنا بڑا پہاڑ لیے کون جا رہا ہے کچھ ضرور راکشس ہی ہوگا تو انہوں نے ایک بانڈ مار دیا اور ہنومان جی گر گئے پھر بعد میں جب انت میں جب گرتے سمے ہنومان جی نے رام رام کا سمرن کرتے ہوئے بے ہوش ہوئے تو بھرت جی کو لگا کے لگتا ہے کوئی رام بھگتا ہے یہ بھی تو انہوں نے پھر ان سے پوچھا کیا ہوا تو انہوں نے پوری گھٹنا بتائی کیسے کیسے کیا کیا ہوا کس پرکار سے لکشم مورچت ہوئے کیسے میں یہاں پہ سنجیونی جڑی لینے آیا ہوں تو انہوں نے بتایا تو اس کے بعد جب وہ جانے کو ہوا ان کو تو بھرت جی نے کہا کہ تات گہرو ہوئی ہے ہوئی ہے تو ہے جاتا کاج نسائی ہوئی پر بھاتا کہ ہے تات تم کو جانے میں بلمب ہو جائے گا اور یدی پربھات ہو گئی تو سارا کاریہ بگڑ جائے گا پر آپ سبھی لوگ ہم آپ سبھی لوگ دن میں کاریہ کرتے ہیں کنتو ہنومان جی راتری میں سنجیونی جڑی لے کر کے پہنچے اور بھرو جی نے کہا کہ کاج نسائی ہوئی پر بھاتا یعنی دن ہو جائے گا تو کاریہ بگڑ جائے گا تو یہ کون سی راتری ہے اور یہ کون سا دن ہے واستو میں یہی ہے پرماتما روپی راتری اسی کو گوسوامی تلسی داس جی نے گپت روپ سے یہاں درشایا ہے کون سی راتری یہ کون سی کون سی پربھات ہے جس میں کاریہ بگڑ جائے گا اور کون سی وہ راتری جس میں کاریہ ہو جائے گا واست میں یہی جو دو راتری ہم نے ابھی پہلے بتایا ایک موہ روپی راتری ایک پرماتما روپی راتری ہے اس میں ویراگ روپی ہنمان ہے وویک روپی لکشمن ہے انبھو روپی رام ہے اور موہ روپی راون اس کی کام کرو لو اتیادی ان کی سینا ہے راو کی یہ سب روپک ہیں جس کو ہمارے مہپر نے گپت روپ سے بتایا ہے یہ سب ہمارے ات کرن میں پائے جانے والے پاتروں کے نام ہیں نہ کہ کوئی الگ سے کوئی راون ہوا یا باہر سے کوئی کمبکرن ہوا تو جب تک جب تک ہمارے لیے ہمارے جب تک ہماری سادنا میں سادھنا میں لگے ہوئے سادھک کے لیے اودیا کا جو اودیا کا جو پرکاش ہے جب تک وہ نہیں پھیل جاتا وہ نہ پھیلنے پائے اسی کے بیچ میں سادھک کو کاریہ کرنا ہے ارتھات کہ بھرت جی نے کہا راتوں رات تم پہنچ جاؤ گے دن نکل جائے گا تو کاریہ بگڑ جائے گا تو لکشمن جیوت نہیں ہو پائیں گے ارتھات جب تک ہمارے انترال میں جو آسری پروتوں کا جو پرکاش ہے وہ نہ پھیلنے پائے وہ آسری پروتیاں جو ہے ہمارے انترال میں نہ جاگنے پائیں اور ویراگ انوراگ بھاؤ یہ سب بنے رہیں اس پرماتم روپی راتری میں ہی تم جاؤ اور وہاں ٹھیک سمے پہ پہنچ جاؤ اور جہاں تھوڑا سا بھی ان آسری پروتوں کا پرکاش پھیل گیا آسری پروتیاں جاگ گئی تب ایک سارے کار بگڑ جائے گا ارتھات یہاں پر گوسومی تلسی داس جی نے ایک ہی سادھک کو بھجن کرنے کا ایک اپائے بتایا کہ کس پرکار سے سادھنا میں لگنا ہے کس پرکار سے ہمیں اس پرکار سے ہمیں سادھنا میں لگنا ہے کہ ہمارے اترال میں جو آسر پروتیاں ہیں ان کا پراوی نہ ہونے پائے وہ جاگنے نہ پائے ہمارے انترال میں ان بجاتے سنکلپوں کا شمن کرتے ہوئے ہمیں پرماتم کے چنتن میں لگنا ہے اور یعنی ایسا نہیں کر پائے کہیں تھوڑا سا بھی ہمارے اترال میں آسری پروتی کا پراؤ آ گیا سادنا کی چرموتکش اوسا میں تو ایک ہی سنکلپ ہمیں بہ ساگر میں ڈوبو دے گا تو ہمارا وویک سزا کے لیے مرچت رہ جائے گا پھر اس کے لیے ہمیں اگلا جنم لینا پڑے گا تو تاپ گہرو ہوئی ہے تو ہے جاتا کاج نسائی ہوت پربھاتا اس لیے پربھات نہ ہونے پائے ارتھات جو اودیا کا جو پرکاش ہے وہ نہ پھیلنے پائے اس لیے اس پر اسی پرکار سے گوسوامی تلسی داس جی نے یہ جو سمپورن رام چرت مانس میں جتنی بھی گھٹنائیں ہیں اس پرکار سے ان کا سب کا الیکھ دیا ہے یہ کہیں ایسا نہیں کیونکہ راجا رانی کی کہانی رہی ہے یہ سب ہمارے انترال کی گھٹناؤں کے چترن ہے جو الگ الگ ہمارے انترال میں جو پائے آنے والی دیوی اور آسری پریتوں کے مادھیم سے انہوں نے ان کا چترن کیا اس پرکار سے ہمیں اس پرماتما روپی راتری میں جانا ہے اس پرماتما روپی راتری میں ہمیں شین کرنا ہے اس کے لیے ہمیں نو اندروں کا سیم کرنا ہی ہوگا اور جب تک ہم اپنی اندروں کو سیمت نہیں کر لیتے تب تک ہمارے لیے اس نوراتری کا کوئی مہتو نہیں ہے چاہے ہم کتنی بھی درگاؤں کی پوجا کریں اس لیے ہمیں اس نوراتری کی سمپور کے لیے اندروں کے سیم کے ساتھ ایک پرماتما کے نام کا جاپ مہاپرشوں کے سروپ کا سمرن کرنا چاہیے جس سے ہمارے لیے پرماتما روپی راتر کی شروعات ہو جائے اور وہ پرماتا ہمارے لیے یوگ شیم کے روپ میں کھڑے ہو جائیں ہمارا مارگ درشن کرنے لگے ہمیں بڑائی برائی سے بچائیں کب کیا آنے والی ہے کوئی گھٹنا تو اس کے بارے میں ہمیں سترک کریں تو اس پرکار کی جب تک پرماتما کی راتری کی شروعات ہمارے اترال میں نہیں ہو جاتی تب تک اس نو راتری کا ہمارے لیے کوئی مہتو نہیں ہے جیسے جیسے ہم اس راتری میں پرویش کریں گے اس نوراتری میں تو ہمیں کرنا کیا ہے سکل درشی ادھر میلی سو وہ ندرا تجی ہوگی تو ہمیں اس ندرا میں اس راتری میں شہن کرنا ہے کنتو ندرا کو تیاگ کر کے اس موری راتری میں جو ہمیں بار بار ندرا آتی ہے جو بار بار اس مور راتری کی اور اگرسر ہوتے ہیں اس اس کی اور اگرسر نہ ہو کر کے ہمیں پرماتما میں شہن کرنا ہے ارتھات نرنتر اس پرماتما کے چنتن میں ہی من کو لگانا ہے جیسے کہ ابھی ہم نے دشانت بتایا کوئی بھی آسری پروتی کا پرکاش نہ پھیلنے پائے آسری پروتی کا پردر ہمارے نہ ہونے پائے اس پر ہمیں اپنے ہٹا کر کے سجا سنکلپوں کو سنجوئے رہنا ہے اور سا میں لگے رہنا ہے اور جیسے ویسے ہم کرتے جائیں گے ویسے ویسے یہ جو پہلے جو موہر پیراتری ہمارے لیے کال کے سامان تھی پہلے مور مو مور پاتری ہمارے لیے کال راتری تھی کنتو جب ہم اس نوراتری میں نوراتری میں پرویش کر جائیں گے تو یہ پرماتما روپی راتری میں جیسے جیسے ہم پرویش کرتے جائیں گے تو جو مور پی راتری بھی ہے اس کے لیے بھی ہم کال کے سوروپ ہو جائیں گے تو وہاں پر کال کا پرویش نہیں ہو پائے گا اس راتری میں مور پیراتری میں بھی کال بھی کال کی بھی پہنچ نہیں ہو پائے گی اس لیے یہ جو راتریاں ہیں نوراتری کال راتری اور یہ شیوراتری شیوراتری ارتھات کلیان مئی راتری جو سادنا کی چرموتھ ایک اوستھا ہے جہاں پر کیول کلیان سرو پرماتما رہ جاتے ہیں وہ ہے شیوراتری تو یہ سب سادنا کے ہی کرمن سپان سوپان ہے نہ کہ کوئی الگ الگ ان میں کوئی پوجا پاٹ کیا جاتا ہے ایک ہی سادھک کے انترال میں پائی جانے والی الگ الگ یوگیتائیں ہیں اس لیے ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ باہر سے جو لوگ پوجا پاٹ کرتے ہیں ان سب باہری جو درگا اتیادی کا پوجا پاٹ ہے اس سب کی اور ان سب اور سے چت کو سمیٹ کر کے ہم ایک پرماتما کی شرن میں جانا چاہیے ایک پرماتما کے نام کے جاپ میں مہا پوشوں کے روپ میں سروپ کے سیون میں ان کی ٹوٹی پھوٹی سیوا میں اپنے من کو لگانا چاہیے تبھی ہماری نوراتری سفل ہو سکتی ہے اوم شری ست گرو دیو بھگوان کی جے